پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تو یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سے پروام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی گئے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر سفر کی ہے شکر خدا کے آج گڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پت سفر کی ہے نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بگانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے مانگے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھل کی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سنبھالائی ہے گلدار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا باہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا تے کا نام پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر گرے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ان پر درو خود جن کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے تحیت شجر کی ہے ان پر درو جن کو کسے بے کسا کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے خبر بے خبر کی ہے جنوں بشر سلام کو حاضر گیا سلام جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام یہ بار گاگا مالک جنو بشر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلدار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شمس و قمر سلام کو حاضر گیا سلام شمس و قمر سلام کو حاضر گیا سلام خوبی انہی کی جوت سے شمسوں قمر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام کل میں تر زبان درخت و حجر کی ہے درخت و حجر کی ہے سب بحر بر سلام کو حاضر ہے سلام کملی کنی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے ہر بحر و بر کی ہے عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام مل جائے بار گاہ دعا اثر کی ہے دعا اثر کی ہے شوری دسر سلام کو غازر گئے السلام شوری دسر سلام کو حاضر سلام پونی کے قدم میں شوری دسر کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گے گلدار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہستا جگر سلام کو حاضر ہے السلام مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے پستہ جگر کی ہے سب خوش کو تر سلام کو حاضر ہے السلام یہ جلوا گاہ مالک کے ہر خوش کو تر کی ہے ہر خوش کو تر کی ہے سب کر سلام کو حاضر ہے السلام تو پی یہی تو ہر و پر کی ہے ہر فر پر ہے اہل نظر سلام کو گیا سلام اہل نظر سلام کو گازر گیا سلام یہ گردگی تو سرما سا بہل نظر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم مجھے جلت کی جوانی بھاتی نہیں ہم دم مجھے جلت جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں گوروں کی کہانی سنتا نہیں زاہد سے میں گوروں کی کہانی ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی سرد اس کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نہ تو ظفر کی ہے پل پت کے مجھے سایہ دیوار نبی سے دیوار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہوں مومنوں پہ پیرا ہو مومن مومنوں مومن رحیم ہو کو خوشی نظر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیشے خبر مجھے حاجت خبر کی ہے حاجت خبر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری کشتے عمل پری گئے بارش کی دھر کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی گئے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سوپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروان سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سنبھالائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کالک کی در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تمنا حجر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زم زم مورا سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے بارس رہے گئے حسرت کی کی آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے برسات کے جانے والوں پہ کروں ابرے کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے میزا بزر کی ہے کھولیں گے جن کے لیے حتیم شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آہاں رگے مدینہ واپل ذرا تو جاگ ہاں رگے مدینہ غافل ذرا تو جاگ پاؤں رکھنے والے جا چشم سر کی گئے ماروں قدم قدم پہ کے گھر دنگ جان لو یہ رام جا پزا میرے مولا کے در کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت ہر اشک پہ ایک ہے ہر اشک کی قیمت تو پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے گھڑیاں گری گئے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری گھڑیاں گری گئے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری مر مر کے پھر سل میرے سینے سے سر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے غام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاس حسرت ملائکہ کو جہاں وز پیس کی ہے جہاں وز پیس کی ہے میراج کا سماگ کہاں پہنچے پوچھے میراج کا سماگ کہاں پہنچے پوچھے کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے آیا گے بولا دے دربار نبی سے دربار نبی سے سادین کا کران ہے پہلو ہے میں جرم کیے گے تارے تجلی قمر کی گئے محبوب رب میں عرش گئے سبز خوب میں پہلو میں جلوادا عتیق و عمر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے چھائے ملائی لگاتار ہے درود بدلے گے پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے بارش درر کی ہے ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام بندگی مندگی ظلم رخ آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے تو بار آنا رخصت ہی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے پرندے کو پر کی ہے اے وائے بے کسی تمنا کے اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے یہ بدلیاں نو تو کروڑوں کی آس جائے اور بار گاہ مرحمت عام پہ کی ہے عام تر کی ہے معصوم کو گئے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے سلا عمر بھر کی ہے زندہ رہے تو حاضری بار گان سیب زندہ رگے تو حاضری ہے بار گان سیب مر جائے تو حیات ابد ایش گھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر کیوں تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے گدایا نے در کی ہے تبان مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھ بھو سیدھی سڑک یہ شہر شفاقت نگر کی ہے شفاقت نگر کی ہے آسی بھی ہے چہیتے تہ باغ ذاہی دو آسی بھی ہے چہیتے یہ باغ زاہدو مکہ نہیں کے جانچ جہاں شر کی ہے مکہ نہیں کے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے جہاں خیر و شر کی ہے کعبہ ہے بے شکل جو منارا دلنگ مگر ساری بہار دلہن دولہا کے گھر کی ہے دولہا کے گھر کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت نئی دلہن یہ رشک آپ تاب وہ غیرت پمر کی ہے غیرت پمر کی ہے دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر چوپی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے آیا بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے عرش بری پہ کیوں نہ ہو پھر دوست کا دماغ اتری ہوئی شبیح تیرے در کی ہے تیرے در کی ہے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا چاول سنرے دولا کے سر کی ہے ادنا چاول سنرے دولا کے سر کی ہے میرے کے سر کی ہے پیغام زبا لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کب حیا یہ تیرے حضور تو قریب ہے تیری گر گزر کی ہے تیری گر گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کر کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے نظر کی ہے تو نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پر شور جا بھی سگے بے گنر کی گئے کیا جا بھی سگے بے ہنر کی ہے سگے بے ہنر کی ہے اس بے عیاں کے منہ اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خود نظر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا بھی کسی سے نظر کی ہے جاؤں کہاں پکارو کسے کس کا منہ تکوں کیا شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے سگے بے ہنر کی ہے مجرم بلائے آئے جاؤ کہے گا پھر رد وہ کبھی کریموں کریم در کی ہے کریم در کی ہے سرکار ہم گواروں میں ترزے ادب کہاں سرکار ہم گواروں نے طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے یہی بھیک بھر کی ہے گیا کے رنگ ہے پھیلی ہے جو بیاں کتنے مزے کی بیت تیرے تیرے کی کی ہے ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ نالا ہے حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگ کس کو ہوس بر گوبر کی ہے ہوس بر گوبر کی ہے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد وہ تو پھر کسی شکر کی ہے یہ شہد وہ تو پھر کسی شکر کی ہے شکر کی ہے سن کی وہ دیکھ باد شپ کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شپا کے دے ہوا ہاں ہاں دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گوا یہ آب رو رضا تیرے دامان تر کی ہے یہ آب رو رضا تیرے دامان تر کی ہے تیرے دامان تر کی ہے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے